حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم رات کو اٹھے قضاء حاجت کے لیے گئے پھر اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے پھر سو گئے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء حاجت سے مراد ہے پیشاب کیا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار تینتالیس